from darkness to light. His message was simple and clear that there is only one God who we must all fear, inviting people towards Allah. His name is Muhammad Mustafa. His name is Muhammad Mustafa. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله He is the greatest man of all times. He came to teach the whole of mankind that we must only worship one Lord. Besides Him, there is no other God. Islam is what He came to teach. To every corner of the world He did preach that we must all come together and pray to the one who provides us. one who provides us each day بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله He was the shelter for the orphans and poor. He is my only ticket for the heaven door. He confirmed all that wasn't before. Than the whole world do I love him more. I swear if I only had a chance to go back in time for one glance and the face of Muhammad Amin, I would wonder whether I'd had a dream. I would wonder whether I'd had a dream.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 آلہ وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں ماشاء اللہ ہم نے اپنے امام صاحب قاری مولانا شعیب صاحب سے قرآن کریم کی تلاوت بھی سنی اس ننے سے بچے کی زبان سے بڑے مبارک انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک نظم بھی سنی اللہ تعالیٰ قبول فرما ہے اور میرے بھائیوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مجلس تو وہ مجلس ہے کہ جہاں پر قرآن کریم ختم ہوا اور تراوی میں پورا قرآن شریف سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ ہماری تراوی پڑھنے کو قبول فرمائے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اگر ہم ان حفاظ کرام کا کہ جنہوں نے پورے رمضان کے مہینے میں ان چھبیس دنوں میں ستائیس راتوں میں بڑی محنت کے ساتھ اور قرآن کریم کو روزانہ پابندی کے ساتھ میں ہمیں تراوی میں سناتے رہے تو یہ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر ہم ان کا شکر ادا نہ کریں میں ان کا تہے دل سے مشکور ہو اللہ تبارک و انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے اللہ بہترین بدلہ نصیب فرمائے اللہ تبارک و ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے پڑھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور مٹھاس نصیب فرمائے میرے بھائیوں یہ تینوں حضرات ہمارے مولانا حنیف سلمہ ہو اسی طرح قاری عثمان سلمہ ہو اور قاری الیاس صاحب یہ تینوں حضرات الحمدللہ پورے مہینے بھر یہ تراوی ہمیں سناتے رہے میں مولانا حنیف صاحب سے کہوں گا تین دلوں میں سے دو دلے تو چلے گئے ہیں ایک دلے میاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ان دونوں حضرات تک بھی ہمارے تمام مسلیوں کی طرف سے یہ پیغام پہنچا ہے کہ ہم ان کے تہے دل سے مشکور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں اور مٹھاس نصیب فرمائے بلکہ میں جب جن جن دنوں میں میں یہاں پر تھا اور اور کہیں بیان کا پروگرام نہیں تھا میں تراوی میں یہاں پر شریک تھا تو میں قرآن کریم کی جب ان تینوں حضرات کی تلاوت سنتا تھا تو کبھی کبھی سوچتا تھا کہ کیا ٹریو کمبینیشن ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تین آدمی دیے ہیں اور اس انداز میں یہ لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے جو قرآن کی صفتیں بیان کی ہے الحمدللہ اس رمضان میں وہ تینوں صفاتیں ہم نے قرآن کی سن لی ہیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ قرآن میں بڑی مٹھاس ہے قرآن جو ہے بڑا میٹھا کلام ہے اس کلام کے اندر اللہ نے بڑی مٹھاس اور سویٹنیس رکھی ہے اور یہ ہمیں سننے ملا ہے ہمارے مولانا حنیف صلی وسلم کی قرآن سے کہ جس انداز میں وہ لہجے بدلتے تھے اور الگ الگ لہجوں میں انہوں نے قرآن کریم کو سنایا تو قرآن کی وہ مٹھاس معلوم ہو رہی تھی سچ کہتا ہوں کہ جب قرآن سنتے تھے اور الگ الگ لہجوں میں جب قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھا جاتا تھا تو اتنا پیارا معلوم ہوتا تھا ایک ایسا ٹیسٹ معلوم ہوتا تھا اور قرآن کی مٹھاس معلوم ہوتی تھی کہ کتنی مٹھاس اور چاشنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے تو جو قرآن کی مٹھاس مٹھاس ہمارے سامنے آئی ہے وہ مولانا حنیف کی قرآن سے ہم نے سن لی قرآن کریم کا ایک دوسرا وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ قرآن کے اندر اللہ نے سکینت کو رکھا ہے وقار کو رکھا ہے اس میں ٹرنکولیٹی موجود ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو دلوں پر سکینت چھا جاتی ہے اور دماغ بالکل قرآن کے اندر محضوظ ہو جاتا ہے اور یہ قرآن جب ہم قاری عثمان کی سنتے تھے تو ہمیں ایسے ہی معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی دریا کی ویو چل رہی ہو اور بڑے اسی انداز میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور ایک سکینت اور ایک وقار چھایا ہوا ہے تجوید کی پوری رعایت کے ساتھ میں وہ وہ قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھتے تھے تو وہ قرآن کی جو صفت سکینہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قاری عثمان کی زبانی سنا دی اور قرآن کریم کی ایک تیسری صفت ہے کہ قرآن بڑا اٹریکٹیو ہے قرآن بڑا جازب ہے اور وہ ہمیں قاری صاحب کی قرآت میں سننے ملا کہ وہ جب اپنے ایک ہی لہجے میں پڑھاتے لیکن جب وہ چڑھاتے اور اتارتے تھے وہ چڑھاؤں اور اتار جو ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جب جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جب وہ آیت کو چڑھانے لگتے تو ایسا ہوتا اللہ اللہ اللہ یہ جنت ہے بس جنت میں چلا جاؤ اور جب وہ اس کو چڑھاتے اور ان آیتوں کو پڑھتے جہاں پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تو ایسے ڈر لگتا کہ یا اللہ اللہ یہ جہنم ہے ہے تو ہمیں جہنم سے بچا لے تو جو اتار چڑھا ان میں تھا جس کو قرآن نے کہا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے تو دل دہل جاتے ہیں اور ایک جذب کی کیفیت ہو جاتی ہے وہ ہمیں قاری الیاس صاحب کی قرآن میں سننے ملا تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بیوٹیفل ٹریو کمبینیشن تھا کہ یہ تینوں حضرات کی قرآن سے ہمیں قرآن کے وہ تینوں انداز معلوم ہوئے ہوئے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے ہم ان تینوں کے لیے دعا کرتے اللہ تعالیٰ کریم کو ان کے سینوں میں محفوظ رکھے اللہ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے ہم تو دعا دے سکتے ہیں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھرانے میں اور اللہ تعالیٰ مستقبل کی اولادوں میں برکات نصیب فرمائے اور ان کے نسلوں میں حفاظ قرآن کو پیدا فرمائے فرمائے تو میرے بھائیو یہ قرآن کی مجلس ہے قرآن کریم کا بھی ختم ہوا ہے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ ہمارے مدرسہ نیس الاسلام کا ایک طالب علم وہ بھی انشاءاللہ ابھی بیان کے بعد اپنی حفظ کی تکمیل کرے گا ہمارے عبداللہ بھائی کا وہ بیٹا فیاض پٹیل ہمارے پیچھے ہی بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی یہ قرآن کریم کی حفظن تکمیل کرے گا تو ایک بچہ اور حافظ ہوگا ایک اور قرآن کریم کی تکمیل ہوگی اندازہ لگاؤ کیسی مبارک یہ رات ہے ہے کہ قرآن کریم ختم ہو رہا ہے اور آج رات کی جو فضیلتیں ہیں وہ میں نے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کی اور اس رات میں جن چیزوں سے بچنے کہا گیا ہے وہ فجر کے بیان میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا برحال آئیے آج قرآن کریم کے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں میرے بھائیوں جب قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے قوم نے پبلک نے ہر نبی سے یہ کہا کہ ہمیں کوئی موجزہ بتلا ہم موجزہ دیکھیں گے تو آپ کے اوپر ایمان لائیں گے ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ جو امپاسبل ہے تم اسے پاسبل کر کے بتاؤ تو ہمیں آپ کے اوپر یقین اور بڑھ جائے گا اور اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مختلف موجزوں سے نوازا تھا قرآن کریم میں بیان کیا گیا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے انہیں دو موجیزے دیئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک موجیزہ تو ان کا ڈنڈا تھا وہ ایسا ڈنڈا تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایسی اسا تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے اسی اسا کو پانی میں مارا تھا تو اللہ نے بارہ رستے نکال دیئے تھے اسی عصا کو زمین پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے ساپ اور بڑے ازدہ کو پیدا کر دیا اور اسی عصا کو پتھر پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے بارہ چشم پانی کے جاری کر دیئے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا فَأَلْقَا مُوسَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ صُعْبَانٌ مُبِينٌ تفسیر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک موجزے کو بیان کیا کہ وہ عصا ان کو نصیب ہوئی اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو موجزہ ملا ہے وہ ہے ید بیضا لکھا ہے روایتوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اس طرح بغل میں لے جاتے ہیں اپنا ہاتھ تھا اس کو اس طرح پیچھے لے جاتے اور جب آگے کرتے تھے تو یہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا اندھیری رات ہو کچھ بھی دکھائی نہ, دو, نہ دیتا ہو لیکن موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہاتھ چمکتا تھا یہ ایک موجزہ تھا جس کو قرآن کریم نے بیان کیا وَنَدْعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ مُبِينٌ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دو موجزے دیئے اسا نصیب فرمائے فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے وہ ید نصیب کیا قرآن کریم نے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چار بڑے بڑے معجزے دیے چار موجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیئے قرآن کریم میں بیان کیا گیا انی اخلق لکم من اطین کا حیعت طیر فانفق فیہی طیرن فانفق فیہی فیکون طیرن بی اذن اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلا موجزہ یہ دیا گیا کہ وہ مٹی کو لیتے تھے اور مٹی سے برڈ بناتے تھے مٹی سے چڑیا بناتے تھے اس کے بعد میں پھونک مارتے اسے اڑا دیتے تو وہ چڑیا زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے کہو نا سبحان اللہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزہ ملا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑیا کو مٹی سے بناتے اڑاتے تھے اور اللہ اس میں جان ڈال دیتا وہ چڑیا وہ پرندہ اڑنے لگتا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلا موجزہ دیا دوسرا موجزہ قرآن کریم بیان کرتا ہے وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسِ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دوسرا موجودہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ملا کہ وہ آدمی جو مادرزاد کوڑی ہوتا مادرزاد اندھا ہوتا ایسا آدمی جس کو بیماری ہو گئی ہے کوڑ کی یا وہ آدمی جو پیدائشی اندھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا وہ اس کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے اس کی آنکھوں پر دم کر دیتے تھے کوڑی بھی اچھا ہو جاتا اندھا بھی بینا ہو جاتا یہ دوسرا موجزہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا تیسرا موجزہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک مردے کو لایا جاتا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا یہ جملہ کہتے ہیں وہ مردہ وہیں پر کھڑا ہو جاتا اس کی جان آ جاتی تھی اللہ کا نام لیتے وہ مردہ زندہ ہو جاتا تو یہ تین موجودے چوتھا موجودہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کا وہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا وَأُنَبِّيُكُمْ مِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا موجودہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ موجیزہ تھا کہ جو آدمی آتا بتا دیتے کہ تو یہ کھانا کھا کر آیا ہے تو یہ کھانا کھا کر آیا ہے بلکہ یہ بھی بتا دیتے ہیں چار دن پہلے تو یہ کھایا تھا ابھی تو یہ کھا کر آیا ہے تیرے گھر میں یہ کھانا موجود ہے تو نے اتنا سٹور روم میں جمع کر کے رکھا ہے یہ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام بتلا دیتے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے وَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ تو یہ چار بڑے موجزے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عنایت کیے ہیں قرآن کریم کو سٹڈی کرتے جائیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے قوم نے کہا کہ اے صالح اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ میں سے اس ماؤنٹن میں سے ایک اوٹنی کو نکال کر بتاؤ ایک اٹھنی کو نکالو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا پہاڑ بھٹتا ہے اور ایک گابن اٹھنی باہر آ جاتی ہے ایک اوٹنی باہر نکل آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسا دی تھی جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے اسے چھیڑنا مت ورنہ اللہ کا تم لوگوں پر عذاب آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو دو موجزے دیے عیسا علیہ السلام کو چار موجزے دیے حضرت حضرت صالح علیہ السلام کو ایک موجزہ دیا قرآن بیان کرتا ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی موجزے دیئے ایک موجزہ جس کو قرآن بیان کرتا ہے وَعُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّئِيرِ کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک موجزہ یہ تھا کہ برڈز جو آپس میں باتیں کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے گویا جو پرندوں کی زبان ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے اور اس کے علاوہ جناتوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے شیاطین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے ہواؤں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے اور یہ حال تھا کہ غدب ہوا شہر ہوا ہوا شہر ہوا کے دوش پر اڑتے تھے کہیں صبح کرتے تھے کہیں شام کرتے تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام و کے موجزے ہیں قرآن کریم نے حضرت دعوت علیہ السلام کے موجزوں کو بیان کیا اللہ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ دعوت علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجزہ دیا تھا کہ جو لوہا ہے آئین ہے اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے لیے اسے نرم بنا دیا تھا بلکہ ارباب تفسیر نے لکھا ہے کہ جیسے ویکس ہوتا ہے موم ہوتا ہے کہ ویکس کو ہم جس طرح دبانا چاہے اس طرح موڑ کر مولڈ کر سکتے ہیں اور جو سٹرکچر بنانا چاہے بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دعود علیہ السلام کے لیے آئین کو اور لوہے کو ایسا نرم بنا دیا تھا ہاتھوں سے دباتے تھے اور اس سے آمر اور لوہے کی چیزیں بنا لیتے Arrieta. یہ حضرت داؤود علیہ صلاحت وسلام کو موجیدہ نصیب ہوا تو مختلف انبیاء علیہ و سلاط آئے قرآن کریم نے ان کے موجزوں کو بیان کیا اور انہی انبیاء کی لائن میں سب سے اخیر میں آئے سید الابرار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تین ہزار موجز عطا فرمائے تھے یہ علامہ سیوتی کی رائے ہے اور بعد مفسرین نے تو لکھا ہے کہ نہیں ہر چھوٹے بڑے موجزے کو دیکھا جائے اور حضور کی زندگی کو سٹڈی کیا جائے تو ہمارے نبی کی زندگی میں موجزے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے دس ہزار موجزے ہیں اور کیسے کیسے ظاہر ہوئے کبھی سورج ان کے تابع ہو گیا کبھی چاند کے ٹکڑے ہو گئے کبھی درخت سلام کرتا ہے کبھی کنکریاں بولنے لگتی ہے کبھی پتھروں سے آواز آتی ہے کبھی پہاڑ بولنے لگتا ہے کبھی زمین ہل جاتی ہے نہ جانے کتنے موجزے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل کیے گئے تین ہزار یا دس ہزار موجزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوئے لیکن ان تمام موجزوں میں سب سے بڑا موجزہ اور سب سے عظیم موجزہ اور قیامت تک رہنے والا موجزہ یہ وہ موجزہ ہے جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں کہو نا سبحان اللہ میرے بھائیوں یہ قرآن کا موجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا یہ قرآن جو تیس پاروں پر مشتمل ہے یہ قرآن جو ایک سو چودہ سورتوں پر مشتمل ہے یہ قرآن جو پانچ سو چالیس رکو پر مشتمل ہے اور یہ قرآن جو چھ ہزار چھ سو چھاسٹھ six thousand six hundred and sixty six آیتوں پر مشتمل ہے یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہونے والا سب سے بڑا موجزہ ہے اور یہ قرآن وہ قرآن ہے جو ہم سب کی ہدایت کے لیے کافی ہے علماء نے لکھا ہے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلا الفابیٹ با ہے اور قرآن ختم ہوتا ہے من الجنت والناس پر آخری الفابیٹ سین ہے شروع میں با ہے اخیر میں سین ہے جس کا تلفظ ہوتا ہے بس یعنی یہی قرآن تمہاری ہدایت کے لیے بس ہے یہی قرآن تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نادل کیا اور میرے بھائیوں آئیے ہم نے نبیوں کے موجزے سنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موجیز ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزے ملے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ ملا حضرت سلیمان علیہ السلام کو موجیدہ ملا حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ ملا لیکن میرے بھائیوں اللہ نے یہ کہا اے میرے نبیوں یہ موجیز ہم نے تمہیں دیے ہیں گے ایک دن آئے گا تم بھی ختم ہو جاؤ گے تمہاری نبوت بھی ختم ہو جائے گی اور تمہارے معجزے بھی ختم ہو جائیں گے آج نہ موسیٰ علیہ السلام ہے نہ ان کی شریعت ہے نہ ان کے معجزے ہیں لیکن جب قرآن کو اللہ نے نادل کیا تو اللہ نے کہہ دیا اے میرے محبوب جس شریعت کو میں نے بھیجا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی جو نبوت تمہیں نصیب کی ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہے گی اور یہ قرآن کا معجزہ یہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے یہ وہ موجزہ ہے جو کل بھی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے یہ ہے قرآن کا معجزہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اگر کوئی آج لے کر آئے اور وہ زمین پر مارے تو وہ سانپ نہیں بنے گا اللہ ماشاء اللہ لیکن قرآن کا وہ معجزہ ہے کہ جو جو آج بھی وہی رکھتا ہے چودہ سو سال پہلے موجود تھے یہ قرآن کریم کی برکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں اور بندیوں کے سینوں کو منتخب کر لیا انہوں نے قرآن کو یاد کر لیا اللہ نے دلوں میں محفوظ کر لیا اور قیامت تک اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہے جن کے سینوں میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن خود بیان کرتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَذَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن نازل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رب العالمین ہے قرآن آیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو روح الامین ہے اور قرآن نازل ہوا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مبشر و ندیر ہے گویا اللہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن جس نے بھیجا اس اللہ سے بڑھ کر کوئی خدا نہیں قرآن جس کے ساتھ آیا اس فرشتے سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں قرآن جس پر نازل ہوا اس نبی سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں تو یاد رکھنا جس سینے میں قرآن ہے اس سینے سے بڑھ کر کوئی سینہ بھی نہیں ہے کہو نہ سبحان اللہ اس لیے میرے بھائیوں یہ سینے جن میں قرآن کریم محفوظ ہے یہ بڑے برکت والے سینے ہیں یہ قرآن تو وہ قرآن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو گے جنت میں جاؤ گے ارے محبت بری نگاہ سے قرآن کو دیکھ لو گے تب بھی جنت میں جاؤ گے بلکہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر کسی قرآن والے کو کسی حافظ قرآن کو محبت سے دیکھ لو گے اللہ اس پر بھی جنت کے فیصلے کر دے گا تو ایسا پیارا یہ کلام ہے اس بنا پر میرے بھائیوں ان علماء کرام کا ان قرآن ازام کا یہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن کریم کو ہمارے سامنے پڑھا ہمیں ان کا احترام کرنا ہے یہ وہ سینے ہیں جس میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں جو دین کے عالم ہوتے ہیں وہ میرے دوست ہوا کرتے حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں من والا ہم والا اللہ کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں وَمَنْ عَادَاهُمْ فَقَدَادَ اللَّهُ اور جو علماء سے قرآ سے حفاظ سے دشمنی رکھتا ہے اللہ فرماتے وہ میرا بھی دشمن ہے اللہ حفاظت فرمائے اس لیے ہمیں ان قرآن کرام کا علماء ازام کا حفاظ کرام کا جتنا ہو سکے ہم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں عزت کا معاملہ کریں اس لیے کہ ان کے سینوں میں جو دولت موجود ہے اس دولت کے بارے میں تو قبر بھی کل کہہ دے گی کہ اے حافظ قرآن میں تیرے جسم کو نہیں چھوؤں گی میری مٹی تجھے نہیں کھائے گی کیونکہ تیرے سینے میں تو قرآن موجود ہے ایسا پیارا یہ کلام پاک ہے اس لیے ہمارا فریضہ بنتا ہے علماء کرام کا خوب رسپیکٹ کیا کرے ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی بنا پر ان کی شان میں گستاخی ہو جائے اور الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارے یہاں کے ماحول کو دیکھ کر اور خاص کر کے ہمارے اس ماحول میں کہ ہمارے یہاں علماء کرام کی عزت ہے میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کوئی عالم دین ہماری مسجد میں آ جائے لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ مسافہ کر رہے ہیں دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں ہیں لوگ بڑے پیار محبت سے ملتے ہیں باہر راستے میں کوئی ملتا ہے وہ بھی بڑے پیار محبت سے ملتا ہے یہ ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ ہمارے دلوں میں حفاظ کرام کی عزت ہے قرا کی عزت ہے علماء کی عزت ہے اور یہ الحمدللہ اس ملک کے آنے کے بعد ہماری یہ مینٹالٹی اتنی براڈ ہو گئی ہے اور ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس زمانے میں دین کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا احترام کیا جائے اللہ تعالیٰ ان علماء کی اور قرا کی اور حفاظ کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائیں منا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں اپنے ملکوں میں تھا اور ہمارے ملکوں کی بات آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کے رہنے والے چھوٹی سی مینٹالٹی گاؤڑیا مینٹالٹی جس کو کہتے ہیں تو وہاں میں دیکھتا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے مختلف گاؤں میں بیانوں کے لیے جاتا تھا تو ایک بیچارے بانگی صاحب تھے بانگی صاحب کہا جاتا ہے ان کو جو اذان دیتے وہاں تو باقاعدہ ایک آدمی موزین ہوتا ہے جس کو بانگی بنا دیا جاتا ہے وہ بیچارہ مسجد بھی صاف کرتا ہے اذان بھی دیتا ہے تو وہ بانگی صاحب مجھے ایک دن کہنے لگے میں بیان کے لیے گیا تھا کہ مولانا حال یہ ہے میرا کہ جب میں مسجد میں جاتا ہو اگر میرے کپڑے کی جو استری ہے کپڑوں میں نہیں یہ آئن کیا جاتا ہے تو ذرا استری اچھی طرح کی ہو તો લોકો મુજે કહેતે કેમ માંગી બહુ પૈસા આવી ગયા લાઇટનું બિલ નથી ભરવાનો બહુ અસ્તરી કરે છે તો وہ استری کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی یہ بانگی یہ استری کیوں اچھی پہن کر آیا اور اس نے کیوں اتنا دبا کر استری کیا کیوں تجھے لائٹ کا بل نہیں دینا ہے یہ حال ہے وہ ایک مولوی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم میں کبھی اچھا اچھا کپڑا پہن لوں اچھا، بہت مہنگا کپڑا پہن کر آئے کہاں سے لایا آپ نے کتنے کا آیا ہوگا کتنی سلائی دی ہے کہاں کپڑا پہننا مشکل ہو گیا استری کرنا مشکل ہو گیا بلکہ وہ ہم یاد ہے مجھے گاؤں میں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا لوگ تو آ کے سونگتے بھی ہیں مجھے لوگ سونگتے اور باقاعدہ ایک نے کہا کیا بات ہے مولوی صاحب بہت اچھا اتر لگایا بہت مہنگا اتر لگتا ہے سونگتے بھی ہے کہ بھائی اس اس مولوی صاحب نے امام نے اس بانگی نے کون کون سا لگایا کپڑے سے پہنے تو یہ ہمارے ان کا گاؤں کا حال ہے تو میں جب بھی وہاں پر بیانوں کے لیے جاتا تھا تو خصوصی طور پر لوگوں کو یہ تلقین کیا کرتا تھا کہ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے ان علماء کرام پر ان ازام پر یہ حفاظ کرام جو ہمیں تراوی سناتے ہیں جو رات دن دین کی تعلیم دیتے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں مت مت کیا کرو غیبت مت کیا کرو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی علماء کی غیبت کرتا ہے بیک بائٹنگ کرتا ہے اس کے بارے میں ڈر ہے اللہ اس کی نسل سے دین کو اٹھا لے گا اللہ اس کے دین اس کی نسل میں حافظ قرآن پیدا نہیں کرے گا شریعت کا علم والا پیدا نہیں کرے گا اس لیے ہمیں اس کا ڈر رکھنا ہے ہماری زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے ارے صاحب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے کہ جو علماء کرام سے عداوت رکھے گا اللہ فرماتے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں خدا فرماتے ہیں میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس لیے ہمیں اس سے احتیاط کرنا ہے ایسی باتیں نہ ہونے پائے بلکہ ہمیں تو اکثر بیانوں میں کہا کرتا تھا کہ بھائی وہ امام جو تمہیں نماز پڑھاتا ہے ہر نماز میں اس کے پیچھے نیت کرتے ہو نیت کرتا ہوں میں میری نماز پیچھے اس امام کے اسی امام کی غیبت کرتے ہو جس کے پیچھے تمہاری نمازیں ہوتی ہے انہی علماء کی برائیاں کرتے ہو جو تمہاری اولاد کو تعلیم دے رہی ہے تمہاری اولاد کی اولاد اور نسلیں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور میں نے اس وقت کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے قرآن کہتا ہے کفار قریش بھی ایسا کرتے تھے قرآن کہتا ہے مشرقین مکہ بھی ایسا کرتے تھے صاف فرمایا جب انبیاء علیہ السلام اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب حضور نکلتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے مالی حضر رسول یا کلو فی الاسواق لوگ باتیں کرتے یہ کیسا نبی ہے یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے نبی کھانا کیوں کھاتا ہے یہ تو نبی ہے نبی کو کھانا نہیں کھانا چاہیے اور کہتے تھے ویم سی کہ نبی تو مارکیٹ میں بھی جاتا ہے نبی تو شاپنگ بھی کرتا ہے نبی تو ٹاؤن میں بھی گھومتا ہے یہ سوال لوگ مکہ والے کفار قریش کیا کرتے تھے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے اس کو میں نہیں جانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا رے انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان کی ان لوگوں کے جو اس طرح برائی کیا کرتے تھے تو میں اس وقت کہتا تھا کہ ارے بھائیو یہ کام تو کفار مکہ کیا کرتے تھے مشرقین مکہ کر کرتے تھے اگر ایمان لانے کے بعد بھی ہماری زبان سے ایسے جملے نکلے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اس میرے یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے جن سینوں میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہے وہ سینے بڑے مبارک ہے آج کی برکت والی رات ہے دعا کرو کہ مولا ان قرآن والوں کی برکت سے تو ہماری اولاد کو بھی حافظ قرآن بنا دے اللہ ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے کتنا بڑا مقام حافظ قرآن کا ہے اور کتنا بڑا مقام اس قرآن کا ہے اس قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے جسے میں نے خطبے میں پڑھ کر سنایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمْ کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے جسے ہم نے بالکل آسان کر دیا اتنا ایزی بنا دیا جو حاصل کرنا چاہے جو تدبر کرنا چاہے وہ قرآن کریم کو یاد بھی کر سکتا ہے اسے اسے سیکھ بھی بھی سکتا سکتا ہے ہے سمجھ امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں ایک مرتبہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ٹیچر ہے استاد ہے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ یہ محمد چھوٹے سے بچے تھے یہ میرے پاس آئے اور مجھے آ کر یہ کہا کہ امام صاحب میں مسائل سیکھنا چاہتا ہوں میں دین کے مسئلے معلوم کرنا چاہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا کہ محمد تو چھوٹا سا ہے تو میں نے سوچا اس چھوٹی سی عمر میں یہ کیا مسئلے سیکھے گا اور کیا اس کو مسائل سمجھ میں آئیں گے اب میں اس کو یہ کہہ دوں نہیں چلا جا بعد میں آنا تو بچے کو برا لگے گا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اس کو کوئی اور بات میں لگا دو تو میں نے کہا کہ بیٹے مسائل اگر سیکھنا ہے تو پہلے حافظ قرآن بن جاؤ اگر قرآن تمہیں یاد ہوگا تو مسائل کا سمجھنا آسان ہو جائے گا جاؤ حفظ کرنے چلے جاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا وہ بچہ چلا گیا اور میں دل میں یہ سوچنے لگا اب حافظ بننے گیا ہے دو تین سال کے بعد یہ آئے گا اور جب آئے گا اس وقت بڑا ہو جائے گا میں مسائل سکھا دوں گا فرماتے ہیں کہ وہ محمد چلے گئے ایک ہفتہ گزرا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ پھر آ گئے کہنے لگے کہ حضرت میں مسائل سیکھنے آیا ہو مجھے مسائل سکھا دو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے تمہیں میں نے لاسٹ ویک کی منع کیا تھا پہلے حافظ بنو حافظ بننے کے بعد مسئلے سیکھنے آنا پہلے حافظ بنو اور حفظ مکمل کر لو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا حضرت آپ نے حکم دیا تھا ایک ہفتے میں میں نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا ہے ایک ہفتے میں حافظ بن چکا ہو اب مسائل سیکھنے کے لیے آیا ہو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ رکھا ہے کہ اتنا بڑا قرآن کریم ہے اللہ جب جاتا ہے ہفتوں میں لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ کر دیتا ہے یہی امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت آیا ہے اور جب انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا محمد کیسے گزری امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غفرنی ربی و ادخلنی الجنہ میرے اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا اور میرے لیے تو جنت کا فیصلہ کر دیا تو اس شخص نے یہ پوچھا کہ امام محمد کیا ہوا کس بات پر تمہیں جنت ملے فرماتے امام محمد رحمت اللہ علیہ کہ مجھے جب قبر میں ڈالا گیا منکر نکیر میرے پاس آئے آئے سوال کرنے کے لیے میں کاپ رہا تھا کہیں میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے کہیں اللہ قبر میں عذاب کو جاری نہ کر دے کہیں عذاب کے فرشتے نہ آ جائے میں بہت گھبرا رہا تھا تو غیب سے قبر میں آواز آئے ارے محمد کیوں گھبراتے ہو ارے اے محمد کیوں گھبراتے ہو اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو میں تمہارے سینے میں قرآن کیوں دیتا اگر عذاب بھی تمہیں دینا ہوتا تو میں تمہارے سینے میں قرآن نہ دیتا تمہارے سینے میں قرآن ہے اس لیے تم پر میں عذاب نہیں دوں گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حفاظ کرام کے ساتھ اور علماء کے ساتھ معاملہ ہے میرے بھائیوں یہ قرآن اللہ نے بڑا آسان رکھا ہے اس لیے ہم اپنے بچوں کے لیے تو ضرور نیت کریں اللہ انہیں حافظ قرآن بنا دے اور میں اس دن فجر کے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو بڑے ہیں ٹھیک ہے اب عمر ہو چکی ہے اتنی یادداشت نہیں ہے میموری پاور اتنا نہیں ہے لیکن کچھ تو کوشش کرے اور میں نے اس دن کہا تھا کہ ہر ایمان والا یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ کم از کم میں سورہ یاسین کو تو زبانی یاد کر لوں گا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تمنا تھی حضور فرماتے تھے میری یہ دلی تمنا ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین موجود ہو اس لیے کم از کم سورہ یاسین شریف کو یاد کرو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو قرآن کو سیکھو اور ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کو جب سمجھنا ہے تو قرآن ڈکشنری سے نہیں سمجھا جاتا ہے قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ ڈکشنری سے سولو نہیں ہوتا ہے قرآن کے لیے ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے نالج گائیڈنس ایسا علم ہمارے پاس ہو کہ جس میں ہمیں رہنمائی ملے جو اوتھینٹک تفاصر ہے اس کے ذریعے سے ہم قرآن کو سیکھے اسی طریقے سے قرآن کریم کو اگر سیکھنا ہے تو صاحب کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے وہ بہترین تفسیر ہے صاحب صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا اس طرح ہم سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور خدمت میں رہ کر ایسے ہو گئے تھے کہ حضور کی ہر ادا کا وہ مطلب سمجھ جاتے تھے ہمارے نبی مسکرائے اس کا کیا مطلب ہے صحابہ سمجھ جاتے ہیں ہمارے نبی نے آنکھیں بند کی کیا کہنا چاہتے ہیں صحابہ سمجھ جاتے ہیں نبی کی پیشانی پر بل آ جاتا صحابہ پوری بات سمجھ جاتے ہیں قرآن اترتا حضور فرماتے ہیں صحابہ کو قرآن سمجھ میں آ جاتا یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی شان تھی اور وجہ یہ ہے وہ اس میدان میں پلے ہیں جس میدان میں قرآن اترتا تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آیا کرتی تھے انہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا تھا اس بنا پر ان سے بڑھ کر کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی شان تو میں آپ کو ایک سے بیان کروں کہ دیکھو جو آدمی جس میدان کا ہوتا ہے وہ فوراً فٹ بال میچ چل رہا ہے دو ٹیم میچ کھیل رہی ہے اور دونوں ٹیم کے کوچ باؤنڈری پر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کوچ اپنے اپنے پلیئرز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح کھیل رہے ہیں ایک کوچ نے یہ دیکھا کہ میرا وہ پلیئر جو ہے اس کا موو رانگ ہے وہ غلط کر رہا ہے وہ ایک مسٹیک کر رہا ہے تو وہ کوچ فوراں یہ کرتا ہے کہ جو ایکسٹرا پلیئر بیٹھا ہوا ہے اس کو پانی کا گلاس ہاتھ میں دیتا ہے یا ویزیو کو بینڈیڈ پلاسٹر پکڑاتا ہے اور کہتا ہے جلدی سے جا اور جا کر یہ میسج دے دے کہ لیفٹ ٹیم کو چیک کرو جیک لیفٹ ان صرف اتنا سا کہہ دیتا ہے وہ اور اپنے ایکسٹرا پلیئر کو یہ گائیڈ کر دیتا ہے کہ بھائی ذرا جا کر یہ میسج دے دو یہ انسٹرکشن ہوتا ہے اس کوچ کی طرف سے جو ٹیم کے کیپٹن کو دیا جاتا ہے کہ چیک لیفٹ ان کہ لیفٹ ان کو چیک کر دو اب جب وہ ایکسٹرا پلیئر اس کیپٹن کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے کہ کوچ کا انسٹرکشن یہ ہے کہ چیک لیفٹ ان وہ کیپٹن چونکہ فٹ بال کے میدان میں ہے فٹ بال اس کا پروفیشن ہے وہ فوراً مطلب وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے کا پلیئر جو کرنا ہے وہ موو بڑی خطرناک ہے ہے وہ کرنا ہمارا ڈیفینس کمزور ہے اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے وہ ایک جملہ چیک لیفٹن سے پورا مسئلہ سمجھ گیا جو مسٹیک ہو رہی تھی اسے وہ فوراً ختم کرتا ہے اور اپنے لیفٹن کو مضبوط کر دیتا ہے یہ کیوں سمجھ سکا اس لیے کہ وہ اس میدان میں تھا وہ سمجھتا تھا کہ چیک کا کیا مطلب ہوتا ہے لیکن اگر ایک آدمی جس کو فٹ بال سے کچھ بھی لینا دینا نہ ہو کبھی فٹ بال کو جانتا نہ ہو اسے یہ نہ معلوم ہو پینلٹی شوٹ آؤٹ اور پینلٹی کسے کہتے ہیں اس کو کہا جائے چیک لیفٹنگ تو وہ تو آکسفرڈ کی ڈکشنری نکالے گا نکال کر دیکھے گا لیفٹ لیفٹ یعنی یعنی بایا ان ان اندر چیک یعنی روکو کو اندر سے روکو وہ پتا نہیں کیا روکے گا اور کیا کیا سوچے گا کیونکہ وہ اس گراؤنڈ کا آدمی نہیں ہے اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ تو الگ الگ ترجمہ کرے گا آپ کسی پائلٹ کو کہو لیفٹ ان چیک کرو تو وہ اپنی لیفٹ ونگ چیک کرے گا کہ بھائی لیفٹ ونگ میں تو پرابلم نہیں ہے کسی ڈرائیور کو کہو لیفٹ ان چیک کر وہ اپنے لیفٹ ٹائر چیک کرے گا کیونکہ ہر آدمی اپنے میدان میں ہے اسی میدان میں سوچتا ہے جس طریقے سے وہ کوچ کا انسٹرکشن ایک جملہ کیپٹن پورا مطلب سمجھ گیا میرے بھائیوں خدا کی قسم اس سے زیادہ جلدی صحابہ قرآن کو سمجھ جایا کرتے تھے کیونکہ وہ حضور کی خدمت میں رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے وہ ایک ایک مطلب قرآن کا سمجھتے تھے ہمیں قرآن کریم کو اسی انداز میں سیکھنا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بیان کیا جو صحابہ کرام کی تفسیر ہے اور اس طریقے سے یہ قرآن کو جتنا حاصل کریں گے جتنا سیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستے کھولتے جائیں گے بہرحال میرے بھائیوں یہ قرآن کی رات ہے ختم قرآن کی کی رات بڑی مبارک رات ہے آج کی رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حکموں کو بیان کیا ہے جو اللہ ہم ہم سے کرتے ہیں تو بندے ہیں اللہ کے بندے کا کام ہوتا ہے بغیر چونو بغیر اعتراض کیے ہوئے اللہ کے حد حکم کی تعمیل کر لے ارے آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی نوکر کو ایمپلوئی کیا ہے اور ہمارے یہاں پر وہ چھ گھنٹہ یا آٹھ گھنٹہ کام کرتا ہے ہمارا جو نوکر ہمارے گھر پر کام کرتا ہے اگر وہ ہماری بات کو نہ مانے اگر وہ ہماری فیکٹری میں ہماری آفس میں ہماری ہدایت کو نہ مانے تو ہم کیا کریں گے اگزامپل کے طور پر کسی نے اپنے نوکر کو کہا کہ جا بھائی دس کلو گوشت لے کر آ اس کی ذمہ داری ہے بازار لے کر آنا جا دس کلو گوشت لے کر آ اس نے اپنے مالک کو یہ کہا دس کلو کا تم کیا کرو گے دو ہسبینڈ وائف گھر میں رہتے ہو دس کلو کیسے کھاؤ گے کتنا پیٹ میں ڈالو گے نہیں نہیں نہیں دس کلو رونگ ہے مجھے ریزن دو تمہیں کیوں دس کلو چاہیے پہلے وجہ بتاؤ تبھی جا کر میں دس کلو گوشت لاؤں گا وہ مالک کہے گا تو باہر نکل بہت سارے نوکر مل جائیں گے تیری تو نکل یہاں سے اس کو فوراً بھگا دے گا کہ تو میرا نوکر ہے میں تجھے ویجز دیتا ہوں اور تجھے میرے اوپر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تجھے امپلائی کیا ہے میں تیرا امپلائر ہوں میں جو حکمت ہو یہ آٹھ گھنٹے تو نے میرے لیے میرے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں اس میں تو مجھے آبجیکشن نہیں کر سکتا ایک نوکر کی بھی بات کو ہم برداشت نہیں کر سکتے حالانکہ میرے بھائیو یہ آٹھ گھنٹے کا ہمارا نوکر ہے آٹھ گھنٹے کے بعد اس کی اپنی لائف ہے اس کا اپنا گھر ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے یہ جو چاہے کرے لیکن آفس آورز میں اگر ہمارا خادم ہماری بات نہ مانے ہمیں غصہ آ جاتا ہے ہم اسے ڈانٹنے لگتے ہیں اس کے آبجیکشن پر ناراض ہو جاتے جاتے ہیں حالانکہ وہ بھی مخلوق ہے ہم بھی مخلوق ہے ہم نے اپنی عقل سے سوچ کر آرڈر دیا اس نے اپنی عقل سے سوچ کر ریجیکٹ کیا لیکن ہم ناراض ہو گئے تو میرے بھائیوں اللہ کا اور ہمارا تعلق تو خالق اور بندے کا تعلق ہے وہ تو خالق ہے ہم بندے ہیں اور خالق تو خالق اللہ ہے ہم تو مخلوق ہے ہماری عقل ناقص ہے اگر اللہ ہمیں کسی بات کا حکم دے اور اللہ یہ کہے کہ یہ کرو وہ کرو اور اس کے بعد اگر ہم انکار کر دے اللہ کے حکم کو نہ مانے تو بتاؤ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے اللہ کتنے ناراض ہوں گے یہ انسانیت کے خلاف ہے ایک نوکر کی ذرا سی انکار کو ہم برداشت نہیں کر سکتے رات دن اس پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کبھی وہ روزی کا دروازہ نہیں بن کرتا حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وگر بندہ چابک نہ بکار دارد خدا بندگار وہ لیکن خدا مند بالا او پاس رزق حضرت شیخ سادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نوکر ہماری بات کو نہ مانے ہم غصے ہو کر اسے نکال دیتے ہیں لیکن وہ پروردگار وہ پروردگار ہے رات دن اس کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن ایک بار بھی ہمیں بھوکا نہیں سلا جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو حکموں کو مان کر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے یہ چھبیس دن ہمارے نکل چکے ہیں چند راتیں باقی رہ گئی ہے جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرے توبہ کرے اللہ کے سامنے معافی مانگے سچے دل سے جو گرم گرم آنسو بہ جاتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے جو آنسو نکل جاتے ہیں اللہ کو اپنے بندوں پر پیار آ جاتا ہے اللہ معافی کے فیصلے فرما دیتے ہیں خود اللہ نے فرمایا یا عباد عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تیرے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہے اگر تیرے گناہ پانی کے قطروں کے برابر ہے اگر تیرے گناہ مٹی کے ذرات کے برابر ہے اگر تیرے گناہ درخت کے پتوں کے برابر ہے پھر بھی نا امید مت ہونا ایک بار مجھے پکار لینا میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کر دوں گا اللہ تعالیٰ تو یہ حکم دیتے ہیں کہ دنیا میں تم نہیں دیکھتے گندگی ہے ہے ہے ایک دریا کی موج آتی آتی ہے ہے ایک ویو ساری گندگی کو دور کر دیتی ہے اسی طریقے سے تم گناہوں کی گندگی میں پڑے ہو توبہ کر لو رحمت کی ایک ویو آئے گی تمہاری روح کو پاک اور صاف کر ڈالے گی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ شروع کیا فرمایا میرے صحابہ جہنم تو وہ جہنم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ہزار سال تک اس کی آگ کو گرم کیا تو جہنم کی آگ بالکل لال ہو گئی پھر اللہ نے دوسرے ہزار سال تک گرم کیا تو جہنم کی آگ سفید ہو گئی پھر اللہ نے تیسرے ہزار سال تک گرم کیا تو جہنم کی آگ بالکل کالی ہو گئی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے دھاڑے مار مار کر رونے لگے روئے جا رہے روئے جا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے صحابہ دیکھ رہے اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جو اللہ کے ڈر سے اس طرح رو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو حبشہ کا رہنے والا میرا بلال ہے یہ تو حبشہ کا رہنے والا میرا بلال ہے اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ میسج دے کر بھیجا ہے کہ جا کر میرے نبی کو کہہ دو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے عرش پر بلند ہونے کی قسم اللہ نے تین قسمیں کھائی میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرے عرش پر بلند ہونے کی قسم جو ایمان والا اللہ کے ڈر سے اس طرح روئے گا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو میرے بھائیو اپنی بات کو میں ختم کرو ایک آخری روایت بیان کر کے کنز المال کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت دو چیزوں میں بٹ کر رہ جائے گی میری امت میں دو ہی چیزیں رہ جائے گی جلب المال و اتباع الہوا ایک تو مال کو طلب کرنے کی کوشش اور دوسرا خواہش کو پوری کرنے کی کوشش یہ دو چیزیں رہ جائے گی کہ مال طلب کرنے کی فکر میں ہوں گے اور خواہشات کی پیروی کرنے کی فکر میں ہوں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ زمین کو ہلائے گا بڑے بڑے ارتھکویکس بھیجے گا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ آسمان کو برسائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو برسا کر اتنا پانی بھیجے گا کہ فلڈ اور سیلاب آ جائیں گے ارتھکویکس ہوں گے سیلاب آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں اس زمانے میں اگر میرا کوئی امتی اپنی خواہشات کو دبا دے اپنی خواہشات کو دبا دے اور میری سنت پر چلنے لگے میری سنت کو اختیار کر لے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو خواہشات کو اس زمانے میں دبائے گا میری سنت پر چلے گا میں اس کی انگلی پکڑوں گا اور اپنے ساتھ خود جنت میں لے کر جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ خواہشات کو دباؤ سنتوں پر آ جاؤ میرا وعدہ ہے حضور نے فرمایا تیری انگلی پکڑوں گا تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا اللہ ایسا حشر ہمیں بھی نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اللہ عملی زندگی نصیب فرمائے تو میرے بھائیوں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج کی اس مبارک رات میں ہمارے مدرسہ نیس الاسلام کا ایک طالب علم جو ہمارے عبداللہ بھائی کا صاحبزادہ ہے فیاض پٹیل وہ اپنی آخری قرآن کریم کے سبق کو اپنے استاد کے پاس پڑھ کر ان کے کے استاد مولانا شعیب صاحب پاس پڑھ کر وہ اپنی حفظ کی تکمیل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ طالب علم ابھی تلاوت کرے گا لیکن اس سے پہلے حافظ احسن امین ہمارے درمیان میں موجود ہے اس لیے میں حافظ احسن امین کو درخواست کروں گا کہ نعت پاک پیش کریں اس کے بعد میں انشاءاللہ حفظ کی تکمیل ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دعا ہو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 ڈوبتوں کو کنارا ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو کرے جو مگر بانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اور غم سے مجبور و بے حال ہے غم سے رنجور و بے حال ہے اپنے دامن میں ہے بس پاک کر دے ہمارے نفس ذکر تیرا جہاں بھی ایک پل میں ہو آنکھیں یہ نم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بھول بیٹھے ہیں تیرا کہاں تو نے قرآن میں جو لکھا آج ہے دیر بدری اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح ایک کر ہم کو بغیر شاہ ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم میرے مولا کرم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 قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم منصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت وفی ما بعد الموت وفی ما بعد الموت اللہم عنا لغمرات الموت وسکرات الموت ومنکرات الموت وبلیات الموت اللہم جرنا من النار اللہم جرنا من النار النار اللہم جرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار ہے مولا بہت بڑے خطاکار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عصب گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں مولا ہم نے تجھے بہت تاراز کیا ہے اللہ ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیا ہے رات کے اندھیروں میں گناہ کیا ہے چھپ چھپ کر گناہ کی ہے علانیہ طور پر گناہ کی ہے اور مولا یہ جانتے ہوئے گناہ کی ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا پروردگار ہمارے گناہوں سے واقف ہے اے اللہ یہ ہمارا جرم عظیم ہے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے نولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اے اللہ بڑی مبارک رات ہے اللہ قرآن خرید تک تراوی میں ختم ہوا ہے اس بچے نے کلام پاک کو ختم کیا ہے مولا کریم یہ ایسی مبارک مجلس ہے اس میں قرآن پڑھا گیا اس میں دین کی باتیں کی گئی مولا ہمارے بھائی احسن امین نے بڑے پیارے انداز میں تیرے حمد کو بیان کیا اے اللہ ہم دعائیں کی ہے تجھے یاد کیا ہے اللہ اب ہمارے ہاتھ پھیلا کر جولی خالی لے کر آئے ہیں اللہ جولی بھر دے اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ مغفرت فرما دے اللہ معافی کے فیصلے فرما دے اللہ اگر آج تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ تو بتا ہم کہاں جائیں گے مولا تیرے در کے سوا کوئی در نہیں اللہ تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں تو ہی تو ہمارا خالق و مالک و رازق ہے اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہو جائے گا تو مولا ہم کہیں کے نہیں رہ گئے ایک ہی تو سہارا ہے ایک ہی تو دروازہ ہے اللہ تو ہمیں ٹھکرا دے گا تو ہم مایوس ہو جائیں گے اللہ آج ہمیں ٹھکرا نہ دینا آج ہمیں محروم نہ کر دینا اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اور ہاں مولا اگر آج تو نے ہمیں معاف کر لیا تجھے کوئی نہیں پوچھے گا تجھے کوئی سوال نہیں کرے گا لیکن اللہ ہم غریبوں کا کام بن جائے گا ہم مجرموں کا کام بن جائے گا اللہ ہمیں معاف فرما دے میں جانتا ہوں میری زبان بہت گندی ہے اللہ میں جانتا ہوں یہ ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں ہے لیکن اللہ اس مجمع میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہیں مولا نہ جانے کون سا تیرا پیارا بندہ بیٹھا ہوگا مولا جسے تو بہت پیار کرتا ہوگا نہ جانے کون سی بہن نے ہاتھ اٹھایا ہوگا جو تیری پیاری بندی ہوگی اے اللہ تو تو ان کے صدقے ہمیں معاف فرما دے اے اللہ سفید رج بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سفید بال والوں سے شرماتا ہے ان کی دعا کو رد کرنے سے شرماتا ہے اللہ تجھے ان کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے اللہ دیکھ ننے ننے بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ایسے پیارے پیارے بچے ہیں جو بیچارے دعا کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے دیکھا میرے ابا نے ہاتھ اٹھایا ہے میرے میرے بھائی جان نے ہاتھ اٹھایا ہے میرے دادا نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے نانا نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ وہ بچے بھی آمین آمین کر رہے ہیں اللہ تو بچوں پر تو بہت رحم کرتا ہے اللہ تجھے ان معصوموں کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے اللہ حفاظ قرآن کرام بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے اللہ اس قرآن کی برکت سے معاف فرما دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا یہ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ آجیلہ دائمہ نصیب فرما دے مولا تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے اور اللہ ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا دا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا دا مولا محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے اللہ جب تک جان میں جان ہے یہ ہاتھ بھی چلتے رہے یہ پیر بھی چلتے رہے یہ زبان بھی چالو رہے دماغ بھی صحیح سالم رہے اللہ ایسا بڑھاپا مت دے دینا کہ مولا ہم بستروں میں گندگی میں پڑے ہوئے ہو کوئی ہمارا پوچھنے والا نہ ہو کوئی سوال کرنے والا نہ ہو اللہ ایسے بڑھاپے سے عبادت فرما دے اللہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے قدردانی دے دے مولا قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے اور اللہ ہمارے وہ بھائی جو بیچارے بیمار ہے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کا بھی تو دل چاہتا ہے کہ ایسی مبارک رات میں مسجدوں میں جائے لیکن اللہ وہ بیچارے بستروں پر بیمار پڑے ہوئے ہیں وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کتنے بھائی بہن کوما میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تو نے شفا دے دے اللہ شفا دے دے بیماروں کو شفا دے دے چاہے دنیا کے لاکھ ڈاکٹر یہ کہے یہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے لیکن اللہ تو تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ انہیں شفا دے دے تندرستی دے دے اللہ ہمارے درمیان میں پھر سے بھیج دے اللہ انہیں مکمل شفا نصیب فرما دے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا رضا مندی والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دے نہ آئے تو پکڑ پکڑ کر ڈال دے اور ہمیں نیک بنا دے اللہ ہمارے وہ نوجوان جو ڈرگز کے الکوہل کے اڈکٹڈ ہو گئے ہیں جو مسجدوں سے دور ہیں اللہ انہیں آج مسجد میں بھیج دے اللہ مبارک رات توبہ کی توفیق دے دے اللہ تیرے بس میں سب کچھ ہے اللہ انہیں سمجھ دے دے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اللہ وہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں الہ العالمین انہیں مسجد والا بنا دے اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے اعتقافوں کو قبول فرما لے ہماری وہ بہنیں جو اعتقاف کر رہی ہے اللہ ان کے اعتقافوں کو قبول فرما لے اللہ یہ تیرے مہمان بن کر تیرے دربار پر آئے ہیں اللہ تو ان سے بہت پیار کرتا ہے اللہ ہم تو تجھے ان کا واسطہ دیتے ہیں ہمیں معاف فرما دے ہم سے راضی ہو جا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں سالے اولاد نصیب فرما دے مولا جو بے اولاد ہیں مولا کتنی بہنیں اولاد کے لیے ترستی ہے رات دن دعائیں کرتی ہے مولا ان بہنوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے اللہ جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے مولا دین کا دائی بنا دے ہماری بچیوں انسانوں کو نیک بنا دے صالحہ بنا دے عفیفہ بنا دے پاک دامن بنا دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے تو ہماری اولاد کو محروم نہ کر دینا مولا محروم نہ کر دینا اللہ ہمارے بچے ہماری امانت ہے اللہ بہت بڑی امانت ہے اللہ انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے مولا امت کے بچے بچیاں جو جوان ہو گئے ہیں اللہ انہیں بہترین رشتے مقدر فرما دے اے اللہ ہر بچی کو سسورال میں مائکے سے زیادہ خوشحالی نصیب فرمانا اللہ ہماری بچیوں کو خوشحالی نصیب فرمانا سکی سنسار نصیب فرمانا اللہ بھائی بھائی میں محبت دے دے بھائی بہن میں محبت دے دے والدین اور اولاد کے رشتوں کو مضبوط کر دے میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما دے ایک دوسرے کے حقوق کے ادا کرنے والا بنا دے اے پروردگار عالم ہم میں سے نہ جانے کون سا بھائی پریشان ہوگا کون سی بہن پریشان ہوگی مولا دلوں کے حالوں کو تو تو جانتا ہے ہم تو دعا کرتے مولا پوری امت کے مولا خوشحالی نصیب فرما دے ہر پریشان حال کی پریشانی کو ختم فرما دے گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے محبت نصیب فرما دے الہ العالمین ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کے فیصلے فرما دے اللہ بڑی مبارک رات ہے اللہ اس رات کی قدردانی نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرما دے مولا ہمیں شب قدر نصیب نصیب فرما دے مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اے اللہ ہمارے ماں باپ پر فرما دے مولا ہمارے ماں باپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں اللہ ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے اللہ وہ بیمار رہتے ہیں اللہ ان کی بیماری کو ختم فرما دے اللہ انہیں تندرستی نصیب فرما دے اللہ انہیں ہمت نصیب فرما دے اے اللہ تو ہمارے والدین کو ہنستا ہوا رکھنا خوشیوں میں رکھنا نعمتوں میں رکھنا آفیت میں رکھنا مولا انہیں دنیا میں بھی ہنستا ہوا رکھنا آخرت میں بھی ہنستا ہوا رکھنا اللہ اولاد والدین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے سکتے مولا مولا نہیں چکا سکتے کتنی تکلیف اٹھا کر ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا کیا ہے اللہ ایک باپ کتنی تکلیف اٹھاتا ہے ایک ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اللہ غریبی کے دنوں میں مولا جب گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا ماں خود بھوکی رہتی اپنے بچے کو کھانا کھلا دیتی تھی اللہ بچہ بیمار ہو جاتا اے اللہ وہ ماں پوری پوری رات جاگتی تھی اور مولا دعائیں کرتے تھے بلکہ مولا ماں کی ممتا تو وہ ممتا ہے کہ کبھی کبھی تو وہ جذبات میں آ کر دعا کرتی کہ مولا میرے بچے کو شفا دے دے اللہ میرے بچے کو شفا دے دے اور اللہ شفا نہیں دینا ہے تو مولا مجھے بیمار کر دے لیکن میرے بچے کو تکلیف نہ دے ایسی پیار کرنے والی ماں تم نے دیے مولا ایسا پیار کرنے والے والد تم نے دیے مولا یہ ماں جب تک زندہ ہے سر پر رحمت کا ہے اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت نصیب فرما دے مولا انہیں ہنستا ہوا رکھنا خوشیوں میں رکھنا نعمتوں میں رکھنا اور اللہ اس مجمع میں ایسے بھائی بھی تو بیٹھے ہیں ایسی ماں بہن بھی تو سن رہی ہے کسی کا باپ چلا گیا کسی کی ماں چلی گئی کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گئے اللہ ایسی مبارک رات میں مرحوم ماں باپ بہت یاد آتے ہیں اللہ بہت یاد آتے دے اے اللہ ان والدین کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بڑھ دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اور اللہ ان اولادوں کو صبر دے دے ہمت دے دے امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا کتنی ہماری بہنیں بیچاری بیوہ ہو چکی ہے شوہر کا سایہ سر سے چلا گیا ہے اللہ ان بیوہوں کا کفیل بن جا اللہ ان شوہروں کو اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اولا اسی طریقے سے کتنوں نے اپنی بیویوں بیویوں کو کھو دیا ہے اللہ ان بیویوں کی مغفرت فرما دے ان شوہروں کو مولا ہمت نصیب فرما دے اے اللہ اس امت میں یتیم بچے بھی ہیں مولا ایسے یتیم بچے ہیں کہ کسی کے باپ کا سایہ چلا گیا کوئی ماں کے سائے سے محروم ہو گیا کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا مولا جب عید کا دن آتا ہے اور بچہ چاہتا ہے میرا باپ مجھے سینے سے لگا لے میری ماں مجھے پیار کرے اللہ وہ یتیم بچہ اس کے سر پر گوٹ آن پیرے گا وہ بیچارہ کس کے گلے لگے گا اللہ ایسے یتیموں کا تو کفیل بن جا مولا کفیل وکیل بن جا ان یتیموں کی کفالت فرما دے اے اللہ ہم نے آنکھوں کے علاج کے لیے شادیوں کے لیے افطار پیک کے لیے جس جس مد میں جو کچھ بھی تعاون کیا ہے اللہ اسے قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے اور زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے اور غریبوں کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دے اور اللہ ہماری زندگی کا بھی تو کوئی بھروسہ بھروسہ نہیں ہے مولا پتہ نہیں کب یہ آنکھیں بند ہو جائے نہ جانے کب ہمارا بلاوا آ جائے اللہ ہمیں نہیں معلوم آئندہ یہ رات نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ ہمیں نہیں معلوم مولا ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب لکھی ہوئی ہے لیکن اللہ اتنا تو یقین ہے یہ موت آ کر رہے گی مولا یہ موت آ کر رہے گی یہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی اے اللہ جب ہمارا وہ وقت آ جائے جب ہماری آخری سانسیں چل رہی ہو جب ملک الموت کی حاضری ہو جائے اے اللہ تو ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ تیرے عذاب سے بچا لے تیرے غصے سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے ہم تیرا عذاب نہیں برداشت کر پائیں گے مولا ہم عذاب نہیں برداشت کر پائیں گے اللہ کبھی کبھی خیال آتا ہے ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا ہمارے گھر سے مولا سب رو رو کر الوداع کر دیں گے ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا ہماری نماز جنازہ ہوگی ہمارے بھائی آخری دیدار کریں گے اور اللہ ہمیں قبر میں ہمارے اپنے اتار دیں گے اللہ وہ تو قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے مولا قبر کو بند کر دیا جائے گا رات کا اندھیرا ہوگا سناٹا کے نیچے ہوں گے اللہ حفاظت فرما دے تیرے عذاب سے بچا لے قبر کے عذاب سے بچا لے تیرے حبیب پاک مسجد نبی کے کونے میں رو رہے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے تیرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے مولا تیرے نبی تو عذاب قبر سے ڈرے مولا ہمارا کیا حال ہوگا اللہ معاف فرما دے اللہ یہ عذاب برداشت نہیں کر پائیں گے تیرے نبی نے فرمایا پورے آدمی کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اس کی پسلیوں سے پسلیاں مل جاتی ہے قبر اسے دباتی ہے آنکھیں نکال دی جاتی ہے کیڑے مسلط کر دیے جاتے ہیں اللہ حفاظت فرما دے اللہ حفاظت فرما دے اللہ ہم تیرا عذاب نہیں برداشت کر پائیں گے مولا بہت کمزور ہے اللہ محب فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جا ہاں مولا مانا بہت گنہگار ہے بہت خطا کار ہے لیکن مولا بتا کہا جائے اللہ کہاں جائے اللہ کوئی راستہ نہیں ہے کوئی دروازہ نہیں ہے صرف تیرا سہارا ہے مولا مولا کیسے بھی ہے تیرے ہی تو بندے ہیں مولا تیرا ہی تو نام لیتے ہیں دیکھ مولا رات ہونے آئی ہم تیرے دربار میں بیٹھے ہیں تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں اللہ تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا معاف فرما دے اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ جم خالی نہیں جائیں گے مولا نہیں جائیں گے اللہ آج تجھے راضی کر کے رہیں گے مولا آج تجھے منا کر رہیں گے اللہ ہم تو معاف فرما دے اللہ چل سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اب گناہ نہیں کریں گے اب کوئی گناہ کام نہیں کریں گے اللہ اب کوئی غلط کام نہیں کریں گے اللہ ہم تو معاف فرما دے مولا معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ ابھی تو راضی ہو جا دیکھ ہم نے وعدہ کر لیا مولا ہمیں پتا ہے یہ وعدہ بہت جھوٹا ہے مولا بہت جھوٹا وعدہ ہے لیکن یہ اللہ آج ہمارے بول پر فیصلہ فرما دے اور اللہ آج ہمیں خالی مت رکھ آج اٹھنے سے پہلے مغفرت کے فیصلے فرما دے اور ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون